ہرگز نہ قبول کیا جائے گا اس سے وہ الاخرت اور وہ بیچ آخرت کے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا کیفا یا قومن کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو کفرو جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان بعد اپنے ایمان کے و شاہد اور گواہی دی انہوں نے ان رسول حق بے شک رسول سچا ہے وجا البینات اور آ چکی ان کے پاس کھلی دلیلیں واللہ لا دل القوم الظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو اولائی کا یہی لوگ جزاؤہم بدلہ ان کا علیہم لعنت اللہ بے شک اوپر ان کے لعنت اللہ کی والملائکت اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سب لوگوں کی خالدین فیہ ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مولت دی جائے گی الا الذين تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک بعد اس کے واصلحوا اور اصلاح کی فإن الله غفور رحيم پس بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ان الذين كفروا بعد ایمانهم بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے ثم ازدادوا کفرن پھر زیادہ ہوا کفر ان کا لن تقبل توبتهم ہرگز نہ قبول کی جائے گی توبہ ان کی ولاق الظالون اور یہی لوگ گمراہ ہیں ان الزینہ کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا و ماتو اور مر گئے وہم کفار درا حالے کے وہ کافر ہی تھے فلاں یقبالا پھر ہرگز نہ قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی ایک سے مل الارض بڑھاؤ زمین کا زہبن سونا والا بھی اگرچہ فدیہ دے ساتھ اس کے اولائک الحم عذاب علیم یہی لوگ ہیں واسطے ان کے عذاب ہے دردناک وما لہم من ناصرین اور نہ ہوگا واسطے ان کے کوئی مددگار اور جو شخص ڈھونڈے سوائے اسلام کے دین زجر اور اخروی تخویف اخروی ڈراوا جب اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی واضح ہو گئی انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی اسلام کی سچائی کو بیان کر دیا پھر گزشتہ کتابوں نے بھی اسلام کی سچائی کو بیان کر دیا پھر نبی یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اللہ نے ان کو کتاب بھی دی معجزات بھی دیے اب اتنی صداقت کے بعد جو آدمی اسلام کے سوا کسی اور راستے کو بطور دین کے اختیار کرے اب اس کے اندر عموم ہے چاہے وہ یہودیت کو اختیار کرے چاہے وہ نصرانیت کو اختیار کرے چاہے وہ مشرقین والا دین اختیار کرے چاہے وہ دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے اور بدعات ایجاد کرے لائن یوک بالا مین ہو تو وہ دین ہر گز نہ قبول کیا جائے گا اس سے کیونکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول دین صرف دین اسلام ہے اور اسلام کے معنی آتے ہیں فرما برداری کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کے سپرد کر دینا اب جب ایک آدمی یہودی بن گیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو نہ کیا بلکہ یہ کہا ابن اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائی بن گیا تو اس نے کہا المسیح ابن اللہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اگر وہ مجوسی بن گیا تو مجوسی دو خداؤں کے قائل ہیں ایک خالے کے خیر ایک خالے کے شر خالے کے خیر کو کہتے ہیں یزدان اور خالے کے شر کو کہتے ہیں اہرمن اسی طرح اور دنیا کے اندر بہت سارے راستے ایجاد کر دیے گئے پھر اسلام اکمل تو لکم نکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اب اگر ایک آدمی اس دین کے اندر عبادات کے اندر ہو معاملات کے اندر ہو اپنی طرف سے نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا بدت اور وہ بھی اسلام کے منافی ہوگی اسلام کے مخالف اسلام تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اپنے فعل سے بتلا دیا کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں جس طرح میں کام کر رہا ہوں اس طرح تم نے کام کرنے ہیں ایک آدمی اپنی طرف سے ایجاد کرے تو وہ لن یقبال امین من ہو یہ بدت ہوگی اور یہ اللہ کی دربار میں قبول نہ ہوگا ہوا فی الآخرت من القاصری اور وہ آخرت میں ہوگا نقصان اٹھانے والوں سے آخرت میں سب سے بڑا خسارہ تو یہی ہوگا کہ اس آدمی کو سیدھا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا کیونکہ اسلام کی حقانیت اسلام کی سچائی جب واضح ہو گئی لیکن اس نے اسلام کی حقانیت کو اسلام کی سچائی کو قبول نہیں کیا کسی اور راستے کو بطور دین کے اختیار کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں پسندیدہ نہیں تو آخرت میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کیفا یاد اللہ کومن کیسے ہدایت دیوے اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے یہود و نصارہ یہ دونوں گروہ یہ دونوں جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں بیٹھ کے تذکرہ کیا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں بڑے ہی سچے پیغمبر ہوں گے اور بڑے عمدہ اخلاق والے ہوں گے آپس میں تذکرہ کرتے اور پھر لوگوں کو بھی یہ کہتے کہ اگر تمہیں اس آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو اس نبی کو تم مان لو آپس میں تو یہ باتیں کرتے رہتے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہو چکی انہوں نے بجائے ایمان قبول کرنے کے کفر کی راہ کو اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا یہود نے بھی نصارہ نے بھی فرمایا کیفا یاد اللہ قومن کا فرو باد ایمان جب پہلے یہ اپنے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے کہ آخر میں پیغمبر آئیں گے تورات میں لکھا ہوا ہے انجیل میں لکھا ہوا ہے زبور میں لکھا ہوا ہے صحف ابراہیم میں ان ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے انہوں نے ایمان قبول کیا کہ جی ہم اس نبی کو مانتے ہیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں لیکن جب نبی پیدا ہو گئے آپ نے دین اسلام کو پیش کیا ان لوگوں نے یہود و نصارہ نے ضد و عناد کی وجہ سے کافرو بعد ایمان اپنے ایمان کے بعد کفر کیا وہ شاہد ان رسول حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بیشت سے پہلے شاہد ہوں فی ماضی کا سیگا ہے گواہی دی انہوں نے کہ رسول سچا ہے آپس میں وہ تذکرہ کرتے رہتے مذاکرے کرتے رہتے کہ وہ رسول سچا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اب بیست کے بعد وہ جا البینات آ چکی ان کے پاس کھلی دلیلیں کہ آخری پیغمبر نے ان کو معجزات بھی دکھا دیے لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود کافارو انہوں نے کفر کیا اللہ ان کو ہدایت کیسے دے گا اللہ ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے بندے کو مجبور تو کرتا نہیں ہے بندے کو اللہ مجبور کرتا نہیں ہے اللہ نے دو راستے متعین کر کے بتلا دیے یہ ہے ہدایت کا راستہ یہ ہے گمراہی کا راستہ یہ ہے ایمان کا راستہ یہ ہے کفر کا راستہ واللہ لا یہد القوم ظالمی اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے جو آدمی ضد و عناد کی وجہ سے انکار کرتا رہے ضد و عناد کی وجہ سے انکار کرتا رہے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر جباریت لگا دیتے ہیں اور جب ایک انسان کے دل پر مہر جباریت لگا دی گئی تو ظاہر ہے کہ اس کو ایمان کبھی نصیب نہیں ہوگا اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا اب نتیجہ ان کا کیا ہوگا اولا کا جزا اللہ یہی لوگ جنہوں نے پہلے غائبانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی پہلے مان لیا جب بے ست ہوئی انہوں نے انکار کر دیا ان کی ان کا بدلہ کیا ہے اللہ علیہ پر اللہ کی لانت اللہ کی لانت کیا ہے ابعاد عن رحمت اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کیونکہ لانت کا لفظی معنی یہ آتا ہے رحمت سے دور کر دینا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ول ملائے فرشتے ان کی حق میں بد دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں پر تو لانت نازل کر یا اللہ ایسے لوگوں پر تو لانت نازل کر فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا کرتے ہیں ون ناس اجمعی اور سب لوگوں کی اب ان ناس اجمعین یا تو صرف مومن مراد ہیں کہ مومن کفار کے حق میں لانت کی وہ بد دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کافروں پر لانت نازل کر لانت مسلط کر اور اگر اس کے اندر عمومی معنی مراد دیا جائے تو پھر مراد ہوگا کہ قیامت کے دن یا لانو باغ و ہم یہ قیامت کے دن یہ ایک دوسرے پر لانت کریں گے کہ اگر تو نہ ہوتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا اگر تو مجھے گمراہ نہ کرتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا اب یہ کافر بھی دوسرے بڑے کافروں پر لانت کریں گے ورنہ سے اجمائی خالدین فیہ ہمیشہ رہیں گے بھی جس کے اس لانت کے اندر یا اس عذاب کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نہ ہلکا کیا جائے گا ان ان سے عذاب یون ضرور اور نہ کو مہلت دی جائے گی بلکہ دن اس عذاب کے اندر زیادتی کی جاتی رہے گی دن ب دن عذاب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اور مولت بھی نہیں دی جائے گی کہ فلاں دن جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی ان روحوں کو چھٹی مل جاتی ہے جمعرات کے دن عید کے دن شب کے دن فلاں دن والا ہوں یون ضرور ایسے کافروں کو ایک ذرا بر ایک ساتھ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ مسلسل وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا کیے مبتلا رہیں گے تابو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی بعد زالی کا اس کے بعد کتنی بڑی اللہ نے مہربانی کی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود تابو انہوں نے توبہ کر لی بعد زالی کا اس کے بعد کفر کیا شر کیا سب کچھ کیا لیکن تابو بعد زالی کا اور صرف زبان کے ساتھ توبہ نہیں کی بلکہ وہ اصلاح اصلاح کی کہ انہوں نے اپنے اعمال کو بھی درست کر لیا زبان کے ساتھ ایمان وہ توبہ کر لی اور اپنے اعمال کو اسلام کے مطابق اپنے اعمال کو اقوال کو اسلام کے مطابق بنا لیا اصلاح کر لی اپنے آپ کو درست کر لیا وہ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا من اسلم جو آدمی جس آدمی نے اسلام قبول کیا پھر اپنے اسلام کو اس نے خوبصورت بنا لیا افسانہ اسلام ہو اس نے اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیا ایک ہے نفس اسلام نفس اسلام بھی خوبصورت چیز ہے لیکن اس کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کس چیز کے ساتھ ہوگا اعمال کے ساتھ اعمال کے ساتھ دیکھو نا ایک آدمی ہے آدمی اگر نیک وکار ہے اور وہ چہرے کو دھوتا ہے ہاتھوں کو دھوتا ہے صفائی رکھتا ہے اب ظاہری طور پر بھی اس آدمی کو لوگ اچھا کہیں گے کہ جی بڑا خوبصورت آدمی ہے ظاہراً بھی باطن بھی ایک آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو ہر وقت گندا رکھتا ہے آلودہ رکھتا ہے ہے تو وہ بھی آدمی ہے لیکن آدمی آدمی کے اندر فرق ہے اسلام قبول کیا پھر اسلام کو اعمال کے ذریعے سے خوبصورت بنا لیا اسی طرح توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کر لیا اور توبہ سچے دل سے توبہ کی پین اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان صاحب کا جتنے بھی گناہ وہ کر چکے ان سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے ایک حدیث میں یوں فرمایا الاسلام و یادم و قبل نا ہو اس کے دو معنی محدثین سے منقول ہیں ایک معنی یہ ہے الاسلام و یادم و ماکان قبل ہو اسلام سے پہلے جو گندی رسمیں دنیا کے دنیا کے اندر رائج تھی اسلام نے آ کر کے ان ساری رسموں کو مٹا دیا معدوم کر دیا گرا دیا ختم کر دیا اسلام کے بعد اب ان رسموں کی ان عقیدوں کی ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں دوسرا مفہوم محدثین یہ بیان کر دیں یاد قبل نقب اسلام قبول کرنے سے پہلے پہلے وہ جتنے گناہ کر چکا اسلام قبول کیا تو وہ سارے کے سارے گناہ مٹ گئے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو محو کر دیں گے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے ان اللہ غفور الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمان یہاں اس ان پوری آیتوں کے اندر یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی تین قسمیں بیان کی کفار کی تین قسمیں بیان کی ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کفر کرنے کے بعد صحیح دل سے اسلام قبول کر لیا سچے طور پر دل سے اسلام کو قبول کر لیا صرف زبان ہی نہیں بلکہ دل کے ساتھ ایمان قبول کر لیا الزین تابو کے اندر ان کا ذکر کفر تو ضرور ہوا لیکن بڑے پکے مومن ہو گئے دوسرے وہ کافر جن کا ذکر ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا یہ دوسری قسم ہے کفر تو کیا لیکن کفر کب کیا کہ پہلے ایمان قبول کیا ایمان قبول کیا لیکن ایمان کیسے قبول کیا ایمان کیسے قبول کیا صرف زبان کے ساتھ ایمان قبول کیا دل ان کا مومن نہیں تھا دل ان کا مومن نہیں تھا منافقانہ طور طور پر پر دنیاوی کے انہوں نے ایمان قبول کیا لیکن پھر بھی انہوں نے اس ایمان کو اسلام کو چھوڑ دیا سمز دادو کفرن پھر زیادہ ہوا کفر ان کا کہ دن بدن کفر کے اندر وہ بڑھتے رہے بڑھتے رہے لن تو ہرگز نہ قبول کی جائے گی توبہ توبہ یعنی ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی یہ معنی مراد نہیں ہے کہ اگر وہ توبہ کریں تو اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے مراد یہ ہے لن تک بالا توبہ تو ہم کہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ اسی حالت میں مر جائیں گے وہ کا کہ یہی لوگ پکے گمراہ منافق آدمی ہو یا اس طرح کے دوسرے کچھ لوگ ہیں کہ جن کو خالص ایمان قبول کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ منافقانہ طور پر چلتے رہتے ہیں منافقانہ طور پر وہ چلتے رہتے ہیں اسی منافقت کی حالت میں جب وہ مرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو توبہ تو وہ آدمی کرے گا کہ جو آدمی کسی کام کو برا سمجھے گناہ کو گناہ سمجھے پھر تو وہ توبہ کرے گا اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو تو توبہ کرنے کی توفیقی نہیں ملے گی وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ وہ نیکی سمجھتا ہے جس طرح جس طرح اس موجودہ دور کے اندر بہت ساری بدعات ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں حالانکہ نیکی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے آپ کے افعال سے صحابہ کرام کے اقوال و افعال سے مل رہی ہے اس کو تو نیکی کہیں گے ایک آدمی اپنی طرف سے ایک چیز ایجاد کر کے ایجاد کر کے اس کو نیکی سمجھتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو بدعت ہوگی اور وہ آدمی اس کو نیکی سمجھ رہا ہے اب ظاہر ہے کہ بدعت کو بدعت سمجھے گا برا سمجھے گا پھر تو توبہ کرے گا اگر وہ بدعت کو بدعت سمجھتا ہی نہیں ہے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی وہ توبہ کیسے کرے توبہ کیسے کرے گا اس لیے فرمائے لن تقبال توبہ تم اولائی کا مزوال تیسری قسم ان الزین کفرو و ماتو و ہم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مر گئے درا حالے کہ وہ کافر ہی تھے کفر کیا اور مشرقین عرب ہیں یہود و نصارہ ہیں اسی کفر کی حالت میں وہ مر گئے کفر کی حالت میں وہ مر گئے اور قیامت تک اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو آدمی بھی کفر کی حالت میں مر گیا فلاں یق بالا من آحد مل الرض ذہابن یہ بال فرض و تقدیر ہے کہ بال فرض و تقدیر اگر وہاں اس کو زمین کا بڑھاؤ سونا مل جائے اور وہ اللہ کی دربار میں پیش کرے کہ یا اللہ یہ سارے کا سارا سونا آپ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں میں سونا پھر یہ بھی دیتا ہوں فرمایا اللہ یقبالا نہ قبول کیا جائے گا فدیہ کیوں اس واسطے کر کے اگر ایک آدمی دنیا کے اندر کوئی جرم کرتا ہے تو کچھ ایسے جرائم ہیں کہ جہاں فدیہ کام کر جاتا ہے فدیہ کام کرتا ہے مثلا ایک آدمی بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے شیخ فانی ہے فدیہ دے دے اسی طرح قسم کا کفارہ ہے اب وہ کفارہ دے دے اس کی جان تو بچ جائے گی لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا کہ وہاں اللہ کے سامنے ساری دنیا کا سونا پیش کرے بال فرض و تقدیر و وہاں سونا کہاں ہوگا تو من احد مل الارض ذہابن والا بھی اگرچہ فدیہ دے ساتھ اس یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ سونے چاندی کی ضرورت تو مخلوق کو ہے اللہ تو خالق ہے ساری چیزوں کا وہ مالک ہے سونے کا خالق بھی وہ اللہ سونے کا مالک بھی وہ اللہ اس کو کیا ضرورت ہے اس مال کی اب وہ اس بندے سے وہاں فدیہ لے کے یوں نہیں کرے گا کہ جی یا اللہ یہ سونا لے لیں چاندی لے لیں سب کچھ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں نہ لن یق بالا من احد مل الارض ذہاباوں والا گفت یہ تیسری قسم ہو گئی کافروں کی لہم عذاب العلیم یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب من ناصرین نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار کہ جو ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے یا اللہ کے عذاب سے بچا سکے قرآن مجید نے قانون بتلا دیا ایمان قبول کرو صد کے دل سے توبہ کرو صد کے دل سے کہ دل کی گہرائی سے ایمان قبول کرو اور جب دل مومن بن گیا تو یقیناً اس آدمی کا سارے کا سارا بدن مومن ہوگا اور جب سارا بدن مومن ہوگا اس کے ہاتھ اچھے کام کریں گے پیر اچھے کام کریں گے آنکھیں اچھی کا اچھے کام کریں گی اس کا سارا بدن نیک ہو جائے گا لیکن اگر اس کے دل سے توبہ نہیں ہوتی تو اب وہ زبان سے بات کرتا بھی رہتا ہے تو اس کے کام سارے برے ہوں گے یہی وجہ ہے اس موجودہ دور کے اندر ہم زبان سے تو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کام ہمارے وہی ہیں جو کام اللہ کو نا پسند اللہ سے الحمد للہ اللهم إنك عفو اللهم اصدق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه Yeah.